واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشره عينا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين اور جب موسا نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ آپ اپنی لاٹھی سے پتھر پر ضرب لگائیے تو اس سے بارہ چشمے ابل پڑے ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا ہم نے کہا کہ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو یہ واقعہ بھی میدان تیہ میں پیش آیا بنی اسرائیل نے پانی کا مطالبہ کیا تو موسا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ نے وہی کی کہ آپ اپنی لاٹھی پتھر پر ماریے پانی ابل پڑے گا موسا نے ایسا ہی کیا چنانچہ بارہوں قبائل بنی اسرائیل کے لیے الگ الگ بارہ چشمے جاری ہو گئے